حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیماری میں مبتلا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے جب آپ ان کے ہاں داخل ہوئے تو انہیں غشی کی حالت میں پایا آپ نے پوچھا کیا انہوں نے اپنی مدت پوری کر لی یعنی وفات پا گئے ہیں لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سنو گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر سزا نہیں دیتا بلکہ اس یعنی آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو سینتیس